سعید نے قطادہ سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور اپنی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا ہر مال جو میں نے بندے کو دیا حلال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو آٹھ